نام ہے اچھا جلالین ہماری بیچ میں ہی رکی ہوئی ہے اس کا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا شروع کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ عالم بکس کا پیج دیکھا آپ نے مہنگا پرائسز وہاں لکھی ہیں نہیں لیکن وہاں فیس بک پہ پرائسز لکھی ہوتی ہیں فون پہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جو پرائسز لکھی ہیں اس پہ تیس فیصد ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملے گی فون پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس مطلب بہت زیادہ پرائسز لکھی ہیں مطلب کسی کتاب کی دیکھی بالفرس بیروت والی مطلب بہت زیادہ ہاں ہاں ہاں پھر تو میں مطلب ہاں، ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے ان سے فون کر کے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی گودام بتایا نا میں جا کے خود دیکھوں ذرا چیزیں ہاں،, ہاں تو انہوں نے کہا نہیں میرا گودام تو نہیں ہے میں آن لائن ہی کام کرتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں رکھی ہے اب پتہ نہیں وہ بندہ لاہور ہی میں ہے کہ کہیں اور ہے یہ بھی مجھے نہیں پتہ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ لاہور ہی نہیں ہے یعنی کراچی کا بھی ہو سکتا بہرحال لیکن یہ تو آپ اس طرح کی جیسے زاد المسیح اور اس طرح کی کتابیں تو خود اردو بازار جائیے خریدیے وہاں کسی سے عالم سے آن لائن سے بکس سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے <clears throat> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آد ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين ثمانيه ازواج اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو حالت نصبی ہے اس کی وجہ طے کی جائے تو علماء نے دو آرا بیان کی ایک یہ کہ اس کا عطف پیچھے جنات ہی پر ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ وہ الدی انشا جنات تو اسی طریقے پر یہاں بھی یہ ہوگا کہ وہ الدی انشا سمانیتا ازواجن ازوا اسی نے پیدا کیے ہیں آٹھ جوڑے ایک رہیے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ومین الانعام حمولتاً و فرشا تو یہ حمولتاً و فرشا کا بدل ہے بات واضح کہ نہیں یعنی ہمولتاً و فرشا کون سے جانور ہیں جیسے ہم نے کہا کہ آگے وضاحت بھی ہو رہی ہے تو کہا کہ حمولتاً و فرشا کا بدل ہے سمانیت ازواج یعنی حمولہ اور فرشا جانور ان کی اصل آٹھ جوڑے ہیں اچھا بات واضح ہو گئی تو یہ اس کی عرابی حالت کے بارے میں باقی جو لفظ زوج ہے یہ ایک کے لیے بھی بولا جاتا ہے دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں مثال کے طور پہ اگر دو جوڑے ہیں یعنی ایک میاں اور بیوی ہیں مثلا تو آپ عورت کو بھی کہیں گے ہی یا زوجن اور مرد کو بھی کیا کہیں گے ہوا زوجن اور اگر آپ دونوں تسنیہ بولنا چاہتے ہیں تو پھر دو آپ کے پاس گنجائش ہے آپ کہیں ہما زوجانی یا آپ کہیں ہما زوج سمجھا رہی ہے کہ نہیں بات باتیں ہو رہی ہے یعنی زوج کا لفظ الگ الگ دونوں پر بھی بولا جائے گا اور دونوں کا جو مجموعہ ہے اس پر بھی زوج کا لفظ بولا جائے گا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے یہاں ہر ہر فرد کو زوج کا ہے بات واضح ہے کہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا رجل زوج ومرأته زوج تو یہ دونوں مل کے ہما زوج نہیں ہے بلکہ ہما زوجان بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہما زوجان اگرچہ لغت میں یہ بھی جائز ہے کہ آپ ان دونوں کو زوج کہہ دیں ہما زوجن اور یہ بھی جائز ہے کہ ہما زوجانی تو یہاں آگے اللہ سبحانہ و تعالی آٹھ فرد بیان کر رہے ہیں کہ آٹھ جوڑے بیان کر رہے ہیں آٹھ فرد جوڑے تو چار ہیں یعنی ہمارے لغت کے اعتبار سے جوڑے کتنے بنیں گے چار بنیں گے من البل اسنعین و من اسنعین دو ہو گئے اور اسنعین من اسنعین تو جوڑے چار ہیں تو یہاں زوج کا جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ بمانا فرد کے ہے فرد اور فرد مل کے جو جوڑا بنتا ہے اس معنی میں نہیں ہے بات واضح ہو گئی کہ نہیں لیکن لغت میں دونوں استعمالات پھنسی ہیں تو سمانیت ازواج میں جوڑے ہماری لغت کے اعتبار سے چار ہیں اور ازواج یہاں زوج کس معنی میں فرد کے معنی میں سمانیت سمانیت یعنی افراد بات واضح تو زوج کبھی فرد کے لیے بولا جاتا ہے اور زوج کبھی فرد اور فرد سے ملنے والے جوڑے کے لیے بولا جاتا ہے بات واضح ہوگی تو یہاں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے سمانیت ازواج تو آگے جو ہے وہ جوڑے تو چار آ رہے ہیں آٹھ نہیں ہے بات واضح ہوگی ہاں تو بعد میں علماء نے کہا کہ سمانیت ازواج یہ حمولتا و فرشا کا بدل ہے تو یہ سمانیت ازواج اصول ہے جو بھی ان کے مانند ہوگا وہ سمانیت ازواج ہی کی کیٹیگری میں ہوگا مثال کے طور پہ اب یہاں آیا ہے بکر کیا ہے مثال کے طور پہ بکر تو بکر اور تو گائے ہے اس کا مذکر کون ہوتا ہے فور ہوتا ہے فورن لیکن اسی سے ملتی جلتی اور بھی اقسام ہوتی ہیں جیسے جاموس ہے جاموس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے بھینس ٹھیک ہے تو بھینس ہے اور الجاموس الزکر اور الجاموس ال انسا ٹھیک ہے تو اسی طریقے پر بکری ہے بکری سے ملتے جلتے جانور ہیں ہرن ہے مثلا وہ سب بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے تو سمانیت ازواج اصول ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ نئینے میں محض بھیڑ بھیڑ کے مانند جس میں آپ کا مینڈا بھی ہوگا دمبا بھی ہوگا دمبی بھارواز ہے اور اسی طریقے پر بکرے کے مانند یا بکری کے مانند جتنے جانور ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جس کو ہم آج کل کی لغت میں کہتے ہیں خروف ٹھیک ہے یہ خروف ہے خروف کے اندر سارا کچھ شامل ہوتا ہے اس میں بکرا بھی ہے بکری بھی ہے مینڈا بھی ہے کبش بھی ہے اور جو ہے وہ پہاڑی دمبا بھی ہے میدانی دمبا بھی ہے سب دمبے بات ہے ویسے دمبے کو کیا کہتے ہیں عربی میں ناجت پرانی مجید میں آیا نا عقیل ہو و ولی ناسون واحدہ بات واضح ہو گئی ہاں ایک ہے لیکن فرق کیا ہے دیکھیں غن وہ ہوتی ہے جس کی کھال کو سوف اون وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک الگ ہے اور معز وہ ہے کہ جس کی کھال کو اون وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یہ فرق بیان کیا گیا اس لحاظ سے دونوں میں ایک فرق ہے یعنی وہ اگرچہ دونوں سائز تو ایک ہے لیکن عربوں کے اور انسانوں کے استعمال کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے اس کی جل تو استعمال کی جائے گی لیکن اس کی فر فر جو پر وہ استعمال نہیں ہوتی جو بھیڑ ہے اس کی فر استعمال ہوتی بات بات ہے یہ عموماً فرق بیان کیا ہے تو فرمایا ثمانیت ازواج من اب یہ من تبیز کا ہے نا من الضأن اثنین بھیڑ میں سے کون ہے اثنین اب یہ اثنین جو ہے کیا ہے یہ اثنین کیا ہے ہاں کس کا یہاں کیا سمانیت جو ہے ہاں نہیں ہاں بالکل مذکر مونت لیکن اس نعیم جو ہے وہ حالت نصب میں کیوں یہ پوچھ رہا ہوں یعنی من الضعنی یہ بھی تو آ سکتا ہے نا اسنانی تو گویا جو اس کا عطف بھی کس پر ہے ثمانیہ پر یعنی انشاہ ازواج و انشاء من الضعنی نے سمجھ آ رہی ہے نیک یعنی انشاء اس من الضعنی اس نے بھیڑ میں سے بھی دو پیدا فرمائے تو اسنعین حالت نصب میں ہے یعنی مفول بھی ہی ہونے کی وجہ سے پیچھے ہی اس کا اطف ہے اور اگر سب سے پیچھے تلاش کیا جائے گا تو اطف اگر ہم بدل نہ مانیں تو پھر اطف کیا بنے گا انشا پر یعنی وہ انشا من الضعنی اثنینی ومن ال آگے کیا ومن المعزی اثنینی معز جو ہے وہ اس میں جنس ہے اس کی جو واحد ہوتی ہے وہ معز ہے ٹھیک ہے یعنی معز جمع ہے اور جو ہے وہ بھی جمع ہے یعنی اس میں جنس ہے لیکن اس کی واحد اکثر علماء کے خیال میں اس لفظ سے نہیں آتی سمجھ آ رہی کہ نہیں یعنی وََََََََََََن ہے آپ نے کہنا بھیڑ بھیڑے پھر رہی ہے یعنی تر آف لیکن آپ نے کہنا یہ بھیڑ بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو اس کے لیے عموماً و نہیں بولا جاتا ایک رائے کے مطابق اس کی واحد ذئى ہے تو جو کہیں گے کہ ضعین ہے وہ بول دیں گے اور جو کہیں گے نہیں بولا جا سکتا وہ پھر کہیں گے یہ کبشن ہے یا کہیں گے ناجن ہے بات واضح ہے کہ نہیں تو ضن جو ہے وہ تمام بھیڑوں کو چاہے وہ ناجا ہو چاہے وہ کبشن ہو یہی دو چیزیں ہوتی ہیں نا کبش کیا ہے وہ بھی بھیڑ ہوتی ہے اور جو ناجا ہے وہ دمبی ہوتی ہے تو دونوں کو شامل ہے اور معاذ کیا ہے معاذ کی واحد معاذ ہے اور معاذ کیا ہے وہ بکرا ہے اور تن جو ہے وہ بکری ہے جس کو انزن بھی کہتے ہیں بات واضح کہ نہیں اور بکرے کو کیا کہتے ہیں اب بھائیس بھی کہتے ہیں اور شاد بکری ہے وہ وہ جس شاد جس کا مونس ہے اس کا مذکر کون ہے یہ پوچھا ٹھیک ہے شاد کا مذکر ہے تیس ان تیس ان کیا ہے وہ بکرا ہے اس کی جمع ہے تیوس اور اس کی مونس ہے شات اور ہے تے کے ساتھ تے کے ساتھ تیس ان ٹھیک ہے اس کی جمع ہے تیوس اور یہ جو مائز ہے اس کی مونس ہے مائزتن اور یہ ماض مذکر اور مونس دونوں کو شامل ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں لیکن آج کل عرب کیا کہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی لفظ بولتے ہیں وہ خروف ہے خروف یعنی وہ گئے خریدنے کے لیے جو ہے وہ سوق الخروف میں خروف خریدنے کے لیے للازیا قربانی کے لیے ٹھیک ہے تو آپ سے ہم کہتے ہیں چھوٹا گوشت بڑا گوشت تو وہ کہتے ہیں لحم الخروف او لحم البقر تو وہ لحم الخروف جو ہے وہ چھوٹا گوشت ہے اور لحم البقر جو ہے وہ یا ابل ان کے ہاں ابل بھی چلتا ہے تو لازمن وہ فرق کرتا ہے لازمن یعنی بڑے گوشت میں بھی لازمن فرق کیا جائے گا ہمارے ہاں بڑا گوشت کہا جائے گا تو وہ فوری متبادر ذہن جو ہے وہ گائے اور بھینس کا گوشت ہوگا ان کے ہاں لحم البقر الگ ہے لحم البل الگ ہے بات بات لیکن جو چھوٹا گوشت ہے وہ کیا ہے وہ خروف ہے تو فرمایا ازواج اب یہ جو آیت ہے نا یہ تھوڑی عجیب سی ہے اب آگے آپ پڑھیں گے اچھا من اثنین ومن المعزی اچھا کل آد کرئین کیا ہے اصل میں حمزہ اور حمزہ جو ہے وہ مل کر آ ہو گیا یعنی اصل میں کل کرینی سمجھ آ رہی اور دوسرا جو علی فلام ہے وہ اسلم کیا تھا وہ حمزہ وصل تھا علی فلام کا سمجھ آ رہی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا لیا تو آز کرین ٹھیک ہے اور یہ از درئین حالت نصب میں کیوں ہے مفول بھی ہی مقدم ہونے کی وجہ سے قل آزکر حرما کہہ دیجئے کیا دونوں مذکر حرام کیے ہیں ام یا الانسیین یعنی ام حرما الانسیین یا اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں مونس حلال حرام کیے یا کیا حرام کی ام یا ما موصول ہے ام ما یعنی ام حرما ما ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی ما جو ہے وہ بھی حالت نصب میں ہے کیوں حالت نصب میں ہے حرمہ کی وجہ سے یعنی حرمہ قل آذکرین حرمہ ام سینی اما بات واضح گئی کہ نہیں اچھا ماں کا صلہ کیا علیہ اور حام الانسیین جس پر مشتمل ہو انسیین کے رحم سمجھ آئیے کہ نہیں بات واضح ہے <coughs> ہاں ترجمہ واضح ہو گیا نا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا دونوں مذکر حرام ہیں یا دونوں مونس حرام ہے یا دونوں مونسوں کے رحم مادر میں جو جنین ہوتا ہے وہ حرام ہے ٹھیک ہے کون حرام ہے سر اس سے پہلے یہ تو اللہ و مطالعہ بس انعام کی کل کیٹیگری بتا رہے ہیں گائے میں کچھ نہیں کیا تھا مکہ والوں کے ہاں گائے ہوتی نہیں تھی ویسے مدینہ میں تھی اہل مکہ کے ہاں نہیں تھی کیوں نہیں تھی اس لیے کہ جو گائے گائے بھینسیں ہوتی ہیں ان کو چارہ دانا چاہیے اور انہوں نے جو چرنا ہے تو مکہ میں چرنے گرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ہاں اونٹ جو ہے وہ تو جھاڑیاں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور لمبے عرصے کے لیے گزارا کر لیتے ہیں ہاں مدینہ میں لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے کاشت کرتے تھے لہذا وہاں اس طرح کی چیزیں چل جاتی تھیں اچھا دیکھیں اس میں علماء نے کہا اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ غور و فکر کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں جس سے اصول فقہ والوں نے استدلال کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں تحقیق المنات تحقیق المنات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم طے کرو کہ علت کیا ہے اور جہاں علت ہوگی وہاں حکم ہوگا جہاں علت نہیں ہوگی وہاں حکم نہیں ہوگا گویا حکم جو ہے وہ گھومتا ہے یدور الحکم مال ٹھیک ہے یجید بھی وجود ہی بھی وجود ہی انتفی بھی آدمی ہے بات واضح ہے اب انہوں نے کچھ جانور حلال کیے ہیں کچھ جانور حرام کیے کہہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہمارے مردوں پر حرام ہے یہ مذکر پر حلال ہے اور یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے اور اس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا کچھ بحیرہ ہے کچھ صاحبہ ہے اور کچھ حام ہے اور وسیلہ ہے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو تمہاری اٹکل بچو ہے اس میں تم ذرا علت مشترکہ بناؤ جس کی بتاؤ جس کی بنیاد پر کوئی شے حلال ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ کوئی شے حرام ہوتی ہے تو وہ علت کیا ہے کیا اس کا مذکر ہونا علت ہے اگر مذکر ہونا اس کا علت ہے تو جہاں بھی مذکر ہوگا وہ حرام ہوگا کیونکہ الحکم یدور علتی سمجھا رہی کہ نہیں کیا اس کا حرام ہونا اس کی علت اس کا مونس ہونا ہے اگر اس کا مونس ہونا ہے تو جو بھی مونس ہوگی وہ حرام ہوگی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور یا اس کی علت رحم مادر میں ہونا ہے ٹھیک ہے ام مشتملت علیہ ارحام الن جیسے انہوں نے رحم مادر کے بارے میں کہا کہ یہ ایسا ہوا تو یوں ہم کھا لیں گے ایسا نہیں ہوگا تو وہ کھائے گا تو کیا اس کی علت رحیم مادر میں ہونا ہے تو جو بھی رحیم مادر میں ہوگا وہ بھی حرام ہوگا تو علت کیا ہے جس کی بنیاد پہ تم حکم کو بیان کرتے ہو تو پتہ ہی چلا کہ تمہارے ہاں کوئی علت منظبتہ نہیں ہے جی؟ کسی جگہ اپنی تشہی اور ہوائی نفس سے کہہ دیا یہ حلال ہے اسی کسی اور جگہ اپنی تشہی اور ہوائی نفس سے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا پوچھ ان سے رہے مجھے تحقیق المنات بتاؤ یعنی منات علت کیا ہے جس پر حکم گھومتا ہے بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہ سوال ہے اسلم تو گویا یہ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو حلت و حرمت کے احکام ہوتے ہیں اس میں کوئی علت ہوتی ہے جس پر ہم قیاس بھی کرتے ہیں اور اس علت کے وجود کی وجہ سے ہم حکم کا اس بات کرتے ہیں اور علت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم حکم کی نفی کرتے ہیں تو علت کیا ہے بات باتیں ہو رہی ہے تو یہ پوچھا جا رہا ہے اچھا ان دونوں میں سے کچھ حلال ہے کچھ حرام تمہارے خیال میں علت کیا ہے کل آزر کرینی حرما امل ان ام مشتم علم کے ساتھ بتاؤ ان کن تم تو پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں بھی ہوائے نفس تشاہی کی بنیاد پہ نہیں ہوگی خمر حرام کی ہے خمر کی ایک علت ہے سمجھ آ وہ کیا ہے وہ اسکار ہے تو اب ایسا رینڈم نہیں ہے کہ خمر کو حرام کر دیا باقی اور چیزوں کو حلال کر دیا ایسا نہیں ہوگا بلکہ جہاں بھی وہ علت پائی جائے گی وہاں حکم بھی آ جائے گا اور جہاں علت نہیں ہوگی وہاں حکم منتفی ہو جائے گا تو یہ علماء نے کہا سوال عن العلہ ہے گویا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے حلت و حرمت طے کی ہے نا تو تمہارے اصول فقہ کیا ہے بس یہ سوال ہے <laughs> یعنی تمہارے اصول فقہ کیا ہیں جس کی بنیاد پہ تم احکام کا استمباد کرتے ہو بتا دیں تو گویا اس میں دعوت ہے گویا اصول فقہ کی تدوین کی بھی اور اصول فقہ کے انشاء کی بھی اور اصول فقہ جو ہے وہ مطلوب ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ علت تلاش کرنی ہے حکم کو متعدی بنانا ہوتا ہے حکم کو متعدی کیسے بنایا جائے گا اس کا اصول کیا ہے علت تک پہنچنے کے اصول کیا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے مسالے کو اللہ ایک بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں کہ کئی فنسل علت تک پہنچنا کیسے یہ سب مباحث جو ہے وہ اس آیت سے مستمت ہو رہی ہے حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم جی اس میں مسائل تو ہو سکتے ہیں نا کچھ کہ اگر ہم ہر حکم کی علت ڈھونڈنا شروع کر دیں حرمت علت کے کیس میں جیسے اللہ میں خنزیر جو ہے وہ حرام ہے اب اس کی علت ڈھونڈنا شروع کر دیں جو ہے نا اصل میں دیکھیں ہاں بالکل آپ بس ہے ہاں نہیں اصل میں دیکھیں ایک ہوتی ہے علت آپ پڑھیں گے ایک ہوتی ہے حکمت ٹھیک ہے اچھا علت جو ہوتی ہے وہ ایک سبب ہوتا ہے حرمت کا جو منظبت ہوتا ہے منظبت کا مطلب ہے سب اس کو جان سکتے ہیں حکمت بھی ایک سبب ہے لیکن وہ منظبت نہیں ہوتا اچھا یہ دونوں میں فرق ہے حکم کا دار و مدار حکمت پہ ہوتا ہے یا علت پہ علت پہ حکم کا دار و مدار علت پہ ہے حکمت پہ نہیں ہے یعنی آپ کہیں اس کی حکمت ختم ہو گئی جیسے شراب کی حکمت کیا بیان کی پرانے مجید میں شراب ایک ایک ہے شراب کی علت وہ ہے اسکار اسکار کا کیا مطلب ہے سکر ہے اس کے اندر لیکن شراب کی حرمت کی حکمت بھی تو بیان کی انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر اچھا اب کوئی شخص کہے کہ میں شراب ایسا پیوں گا اور نماز سے تین گھنٹے پہلے اور اتنی دیر میں مجھے ہوش آ جاتا ہے اور یہ یہ سارا کچھ نہیں ہوگا بند کمرے میں نہ میں دشمنی کروں گا کسی سے نہ جو ہے وہ نماز سے رکوں گا تو حکمت تو جو اللہ نے بتائی ہے وہ حکمت نہیں پائی جا رہی لہٰذا تو ہم کہیں گے کہ نہیں حکمت پر حکم کا دار و مدار نہیں ہے ہاں تو جو جو عموماً علماء بتاتے ہیں نا اس میں بھی بتاتا ہوں آپ کے سوال کا جواب کہ حکمتیں تلاش کرنا یہ اچھی بات ہو سکتی ہے لیکن حکم کا اور عمل کا دار و مدار کبھی حکمت پہ نہیں رکھنا بات بات ہے یعنی آپ کا حکمت پتہ چلے گی تو کروں گا نہیں چلے گی تو نہیں کروں گا اچھا پھر اس کے بعد وہ تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ امور ہوتے ہیں تعبدی تعبدی امور وہ ہوتے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہوتا ہے ہم سے عبادت چاہی ہوتی ہے امتحان کے لیے اختبار کے لیے اس میں علت نہیں ہوتی اس میں علت ہے وہ محض اللہ کا حکم ہے سمجھا رہی کہ علت ہے ویسے اس میں بھی اس لیے ان سے یہاں بھی ویسے آپ دیکھیں گے نا ان سے پوچھا جا رہا ہے علت تو بتاؤ لیکن علت کی بنیاد ہر رما ہے یعنی کل آدرینی ہر رما ہو سکتا ہے وہ کہ علت تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم جو ہے وہ دلیل دے دیتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں خدا نے ایسے سے کہا تب بھی علت ہو جانی تھی ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے کہا نبی اونی بھی علم میں علم نقلی بھی ہوتا ہے عقلی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے دوسری جگہ کا او ایتونی بھی اثارت من علم ہاں ایک تو کتاب ہے ایک اثارت من من علم اس کا کیا مطلب ہے کسی نبی کی کوئی بات لے کر آؤ کہ نبی نے ایسا کہا اچھا بہرحال تعبدی امور وہ ہیں جس میں علت نہیں تلاش کرنی اس میں علت ہے وہ محض خدا کا حکم ہے مثلا طواف سات دفعہ ہے طواف کیا ہے سات دفعہ ہے اور آپ نے جو ہے وہ صحیح کرنی ہے اور کنکریاں اتنی مقدار میں یہ جو مناسب حج ہیں اسی طرح ظہر کی رکھتے چار ہیں تین نہیں ہیں اور اسی طریقے پر مغرب کی تین ہے اور پانچ ہی پڑھنی ہے چھ نہیں پڑھنی نمازیں یہ سب کیا ہے یہ تعبدی امور ہے اور جس میں بھی آپ یوں سمجھیں جس میں بھی عدد آ جاتا ہے نا وہ تعبدی امور ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اتنی دفعہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ پہلے کیوں نہیں اور ایک دفعہ بعد کیوں نہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں وہاں علت صرف اللہ کا حکم ہے وہاں بھی علت ہے لیکن اس کی حرمت کی علت خدا کا حکم ہے کچھ معاملات ہیں جس میں حلت و حرمت ہے حلال و حرام ہے ان میں کچھ تعبدی بھی ہو سکتے ہیں جہاں تک خنزیر کا معاملہ ہے نا تو خنزیر کے بارے میں علماء نے کہا خنزیر کی حرمت کی علت اس کا خنزیر ہونا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے اس پہ میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک عالم سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے سمندر کا ایک جانور ہے جس کو کہا جاتا ہے خنزیر البحر ٹھیک ہے عربی میں کہا جاتا ہے تو آ کر پوچھا ایک شافی عالم تھے یا کوئی اس طرح کہ بھائی حل یجوز و خنزیر البحر تو انہوں نے کہا اذا ایزاسم فلا یجوز و اقل اگر تم نے اس کا نام خنزیر بتایا ہے تو فلا یجوز و اقل اب کیا ہے خنزیر کی علت خنزیر ہونا ہے جس جس جانور پہ یہ اطلاق ہو جائے کہ وہ خنزیر ہے وہ حرام ہو جائے کئی دفعہ وہ شے خود اپنی علت ہوتی ہے اس کی ایک اور مثال دیکھیں سفر میں آپ نے نماز قصر کرنی ہے اس کی علت کیا ہے صحیح بتایا صحیح بتایا نماز میں سفر کی آپ نے کیا بتایا ہاں وہ تو ہے اللہ ہی کا حکم ہے لیکن اللہ کے حکم میں کوئی علت ہے جس کی بنیاد پہ ہم حکم متعدی کر سکیں یا نہ کر سکیں تو انہوں نے بتایا کہ علت کیا ہے اس کا سفر ہونا ہے بس یعنی سفر میں قصر کی علت سفر ہونا ہے لہذا جب آپ کہیں گے سفر میں سفر کی قصر کی علت سفر ہونا ہے تو پھر آپ کہیں گے جہاز سے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں بالکل وہ اس سے ہو کوئی مشقت ہو تب بھی قصر ہو کیونکہ اگر ہم کہتے علت مشقت ہے پھر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جہاز میں مشقت نہیں ہے تو قصر کریں یا نہ کریں تو علت کئی دفعہ اپنے اوپر بند بھی ہوتی ہے سمجھا رہی یعنی علت ہے اس کے اندر لیکن وہ علت یہ ہے کہ وہ جس شے پر وہ حکم نازل ہوا ہے اسی میں مقصور ہے بس لیکن وہ ہے علت اب پوچھا جائے گا یعنی اختلاف ہو سکتا ہے نا سفر علت ہے اب فقہا میں اختلاف ہو گیا کہ سفر کتنا ہونا چاہیے جو سفر شمار ہوگا اب یہ اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ جو کہیں گے کہ اب مثلاً اڑتالیس میل ہونا چاہیے تو وہ پھر کہیں گے کہ سفر کی علت کب پائی جائے گی جب وہ اڑتالیس میل ہو جائے گا سمجھا جی اور جو اہل حدیث ہوں گے یا کچھ دوسرے وہ کہیں گے کہ نہیں سفر کی علت محض سفر ہونا ہے جس میں انسان شہر سے باہر نکل جائے بس یا ارادہ اس کا شہر سے باہر جانے کا تو وہ سفر تو کہیں گے وہ وہاں حکم لے آئیں گے لیکن دونوں صورتوں میں علت کیا ہے خود سفر ہی ہے اب کسی جانور کے بارے میں اختلاف ہو جائے یعنی درمیانی سی کوئی اسپیشی ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا یہ خنزیر جو ہے یہ خنزیر ہے کہ نہیں تو جو کہہ دے گا یہ خنزیر ہے وہ علت وہیں وہ حکم وہاں آ جائے گا اور جو کہہ دے گا کہ نہیں میں نے اس پہ تحقیق کی ہے یہ ایک نئی اسپیشی ہے یہ خنزیر وہ حکم نہیں لگائے تو پھر بھی حکم متعدی ہو رہا ہے لیکن وہ حکم خنزیر پر مقصور ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس طرح سمجھیں باقی اسلم تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کل آز دکرینی ہر رما یعنی اللہ کی طرف نسبت ہونی چاہیے اچھا تم نے کہا اللہ نے حرام کیا ہے اللہ اللہ نے تو حرام کیا بھی نہیں ہے اچھا اگر تم کہہ رہے ہو اللہ نے حرام کیا یوں ایسے ایسے کیا یا تو پیچھے سے کوئی دلیل لے کر آؤ ٹھیک ہے یا عقلی دلیل جو جو قیاسی ہو تو یا قیاس لے کر آؤ یا نقل لے کر آؤ نبی اونی بھی علم میں دونوں شامل ہے ان نقل ٹھیک ہے کہ نہیں تو یوں سمجھیں اگلی آیت بھی ایسے ہی ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل اذکرین حرم ام الانسیین ام اشتملت علیہ ارحام الانسیین اب دیکھئے پچھلی آیت میں ابھی بہت واضح ہو گئے ویسے یہ ان کے سوال کی وجہ سے پچھلی آیت میں اللہ نے کہا تھا نبیونی بھی علم یعنی تم نے کہا کہ یہ حرام ہے تو چلو علت بیان کر دو یہ علت ہے یہ علت ہے یہ علت ہے علم کے ساتھ بیان کر دو اگلی آیت میں کہا کہ چلو علت نہیں ہے تو نقلی بیان کر دو <laughs> ام کن تم شہدا اللہ دوا ٹھیک ہے یعنی کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے اچھا اگر وہ کہیں گے حاضر نہیں تھے لیکن حد ثنا فلان حد فلان حد فلان جس طرح ہم بھی صنعت بیان کرتے ہیں تو گویا اللہ نے پچھلی آیت میں نبی بھی علم کہہ کے کہا کوئی عقلی دلیل دے دو قیاسی دے دو اشتہادی دے دو استمباتی دے دو اور ام کن تم شہدا اللہ بحادہ میں ان سے دلیل نقلی طلب کر لیں تو یہی دو دلیلیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر مشتحدین اشتہاد کرتے ہیں یا قیاس ہوتا ہے یا نقل ہوتی ہے تو اگر اگر نقل نہیں ہے تو قیاس کر لو اگر قیاس نقل ہے تو پھر نقل بتا دو ٹھیک ہے تو دونوں کی نفی ہوگی تو اس لحاظ سے آیت بظاہر ایسے ہی لگتی ہے کہ کیا اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کروئنی ہر رما امل انسا یہ ام تعیم اس کے بعد نبی اونی اور اگلی آیت میں پھر وہی دور آ رہے ہیں اور ام کن تم شہدا عید وساکم اللہ بحادہ لیکن گویا اس میں تحریل و تحریم کا پورا ایک منہج دیا گیا ہے یا قیاس ہوگا یا نقل ہوگا بات بات ہے تو ام کن تم وساکم اللہ بحادہ کیا ہے نقل فمن الام لہذا لہٰذا فرمایا نہ عقل ہے نہ نقل ہے لہذا افطرا ہے یعنی یا تو عقلی دلیل دو یا نقلی دلیل دو یا پھر محض افطرا ہے یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ مطلب فمن ممن الناس علم اچھا ان لا يهدي القوم الظالمین کہہ دیجئے کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ پر افطرا کرے جھوٹ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے گویا یہاں ظالم سے مراد ہوا کہ جن کے پاس ہوائے نفس ہے نہ عقل ہے نہ نقل ہے بغیر علم کے اچھا لا اجدو یہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف یہ ہوا جیسے ابھی بھی اختلاف ہے جیسے غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ چار چیزیں حرام ہیں وہ کون سی وہ جو اس آیت میں آ رہی ہیں قل لا فيما محرما ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير او رجس أو فسقا یہ چار چیزیں فسقا کیا ہے وہ ذبیحہ وحل لغیر اللہ بھی یہ جو چار چیزیں ان کی حرمت دین سے پتہ چلی ہے باقی چیزیں حشرات الارض اور چیت چیتے اور یہ فلانا اور دمکانا یہ فطرت اس کا ماخذ ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو ان کے ہاں ایک بڑی بحث ہے نا فطرت اور فطرت کس طرح دین کا ماخذ بنتی ہے وغیرہ وغیرہ ہمارے ہاں تو فطرت ماخذ نہیں بنی ہمارے ہاں تو احادیث ماخذ بنی ہے یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلی من منصبہ یعنی زیناب جس کے یہ دانت ہوتے ہیں جن سے وہ گوشت کھاتا ہے درندوں میں سے وہ حلا حرام ہے اور کل ذی مخلب الطیر اور وہ جو پرندے جو اپنی اس سے پنجوں سے کاٹ کر نوچ نوچ کے گوشت کھاتے ہیں مخلب مخالف جو ہے وہ پنجوں کو کہتے ہیں وہ جانوروں میں سے کس میں سے پرندوں میں سے حرام ہے اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمور اہلیہ سے بھی منع کیا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اسی طرح جو کھانے کی بہت سی چیزیں جیسے شراب ہے شراب کا ذکر ہے اس میں تو کھانے والے کی تعیم یا ہوں کا مطلب دونوں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتی ہے پینا بھی ہوتا ہے کھانا بھی کیسے پتہ چلا فمن شریف امن ہوں فعن ہوں منی و ملم یا تام ہوں فعن ہوں منی اللہ من غل غرفتم بھی دی تو شراب کی حرمت بھی یہاں نہیں ہے لیکن بہرحال وہ شراب کی حرمت چونکہ نس قطی سے بعد میں آ رہی ہو حدیث میں نہیں آئی ہو تو قرآن مجید میں لہٰذا کہیں وہ نس قطعی سے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں سمجھا رہی ہے اس میں مسئلہ کیا ہے یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ ان چار چیزوں کے سوا کچھ حرام نہیں ہے بالکل کیٹیگوریکل آیت ہے کل کہہ دیجیے لا اجیدو نہیں میں پاتا کس میں نہیں پاتا فی ما اس میں جو جو کیا اوحیا الیہ جو میری طرف وہی کیا گیا ہے محرمن کیا نہیں پاتا اجیدو کا مفول بھی کیا ہے محرمن کس پر محرم نہیں پاتا اللہ تعمن کھانے والے پر یا تو امو جو اسے کھائے ٹھیک ہے اللہ اللہ ان یقون اب یہ استثناء یعنی میں کسی شے کو اپنے اوپر کی گئی وہی میں حرام نہیں پاتا مگر سوائے یہ چار چیزیں یہی تو غائب درجے کا حسر ہوتا ہے نفی اور اس بات لا الہ الا اللہ قل لا اجد فیما وحی الی محرما على طعیم یطعمه الا الا ان یکون میتتا او کیا ہے دمن مسکو اچھا میتہ کے جو ہم پڑھتے ہیں ولمن خنیقہ تو ولموقوزہ تو وہ سب میتا ہے ٹھیک ہے وہ الگ سے نہیں ہے المنخنقہ جس کا گلا گھوٹا گیا ہو ولموقوزہ جس پر ضرب لگی ہو ولمتردیا جو اوپر سے نیچے گر گیا ہو وَ تو جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا ہو یہ سب بھی حرام ہے لیکن یہ سب کس میں ہے میتا میں او دمم یا بہتا ہوا خون بات واضح لہٰذا جو خون بہ نہ رہا ہو گوشت کے اندر رہ جائے یا کلیجی وغیرہ کا ہو اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہنڈیا پکائی گئی اس پہ پکانے کے بعد خون آ گیا اوپر ٹھیک ہے نہیں خون نظر آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں وہ دمم مصفو جو بہ رہا ہوتا ہے وہ خون حرام ہے تو دمم او وہ ناپاک ہے لہٰذا علماء اس طرف گئے کہ خنزیر نجر سے جیسے عینی e کا کیا مطلب ہے اس کی کسی اور شے سے بھی استفادہ نہیں ہو سکتا دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے کہا وہ نجس عینی e ہے کتا اور خنزیر باقی جتنے جانور ہیں احناف کا مسلک یہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ چاہے وہ معقول الحم ہو غیر معقول الحم ہو ذبح کیے گئے ہوں یا مر گئے ہوں ٹھیک ہے ان سب کی کھال وغیرہ سے دباغت کے بعد کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایما احابن دبیغا فقط تہورا ان کی کھالوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اللہ جلدہ الخنزیر ولکم کتے اور خنزیر کی جو کھال ہے اس سے نہیں اچھا او لحم خنزیر فنح رس او یہاں سمیا الزبیحہ لغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بال اس کو کہتے ہیں مزدر کے ذریعے نام رکھنا یعنی غائب درجہ کی نافرمانی ہے یا ایسا زبیحہ جو سراپا فسق ہے اور اس کی صفت کیا ہے فسقن کیا ہے وہ اہل اللہ بھی تو یہ چار چیزیں ہیں اہل کی میں وضاحت کرتا ہوں ابھی بلکہ کر لیتے ہیں پھر اس پر یعنی لغت کی وضاحت ہو جائے اہل اہلال کس کو کہتے ہیں ہاں اس کو بھی کہتے ہیں اصل میں اہل کا لغوی مطلب ہے آواز بلند کرنا بس سمجھا بھی وہ تحلیل ہے تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آواز بلند کرتے ہیں اچھا اس کا بالکل اوریجنل میننگ ہے ہلال سے نکلا ہلال کس کو کہتے ہیں ہلال جو ہے وہ پہلی کے چاند کو کہتے ہیں لہذا پہلی کے چاند کو دیکھنے کے بعد آواز بلند کی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی چاند نظر آ گیا چاند نظر آ گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اہلو یعنی القوم کا مطلب کیا ہے بعد رؤیت القمر یا بعد رؤیت الحلال یعنی چاند کو دیکھنے کے بعد اپنی آواز بلند کرنا وہ کیا ہے احلال ہے وہ اس کے بعد اب لغت میں مجرد رفع سوت کے لیے احلال یا تحلیل استعمال ہوتا ہے تو لہذا جانور پر ذبح کرتے ہوئے جو سوت بلند کی جاتی ہے آواز بلند کی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی احلال ہے بات واضح ہو گئے یعنی او لغیر اللہ بھی یعنی جس پر اللہ کے سوا کسی کی آواز بلند کی جائے یہ مراد ہے یعنی کسی کا نام بلند کیا جائے یہ سب کچھ حرام ہے تو یہ چار چیزیں حرام ہیں اور باقی چیزیں جائز ہیں کون نہیں کون کھلایا جاتا گدھوں میں دیکھا کدھر ہے ہاں نہیں یہاں تو اہل اللہ غیر اللہ بھی یہ بات ہو رہی ہے ویسے گدے بدے تو کھلایا جاتے ہوں گے پتہ نہیں اللہ بہتر جانتے ہاں وہ جو حلال ہے نہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں گدے پھر آپ دیکھیں یعنی جس نے گدھے کا گوشت کھلانا ہے وہ ایک لاکھ روپے کا تو گدھا ملتا ہے یعنی جو صحیح سالم گدھا ہوتا ہے جو مرا ہوا نہ ہو زندہ ہو ہاں اب مرا ہوا اگر ہے تو وہ جنگلی بھی ہوا تو تمہارا ہوا ذبح تو نہیں کیا اب جو جنگلی پکڑ کے لائے گا وہ اس کو وہ کہے گا میں دو تین بکرے اس کی جگہ ذبح کر لیتا ہوں سوچیے کہ گدھے کو ذبح کروں تو لہٰذا گدھے کا گوشت تو بہت مہنگا ہوگا اگر وہ حلال ہو ٹھیک ہے کیونکہ نادر مراد اس کے اور بڑے کام ہیں یعنی گدے اس میں ایک لاکھ اس کا بتا رہا ہوں ڈومیسٹک جو صحیح قسم کا گدا ہے صاحب نے بتایا وہ ایک لاکھ روپے کے قریب اس کی قیمت ہے ایسا نہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے اٹھا لیں وہ جو بےچارے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں نا مریل سے وہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کوئی پکڑ کے بےچارا اغوا کر کے لے جائے تو مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور وہ <laughs> میں بند کرتے اسے <laughs> خیر جی ہاں اللہ بچائے اس لیے بازار کے کھانے کا کوئی اعتبار ہے نہیں ویسے نہیں نہیں لیکن وہ جو بےچارے مریل سے گدھے ہیں جو چھوڑ بھی جاتے ہیں جو بار بازاری کے قابل نہیں رہتے وہ ایک لاکھ روپے کے نہیں ہوتے وہ تو آپ کو سڑکوں پہ کئی دفعہ چلتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں اور بالکل وہ سر جھکائے چل رہے ہوتے ہیں توازوں کے ساتھ ہاں انکساری ان میں بہت زیادہ ہے گدھے کے اندر نہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے ہیں وہ تو کیونکہ لاہور سے نہیں ہے نا انہوں نے کوئی موقع ملا انہوں نے کہا اہل لاہور کی کچھ فضیلت بیان کی جائے تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں تو گدھے بھی کھلائے جاتے ہیں کدھر لاہور اچھا کسی صاحب نے پڑھنا ہونا اس آیت پہ کہ یعنی یہ جو ان چیزوں کے سوا باقی چیزیں حرام ہیں نا اگرچہ جمہور علماء کا ائمہ کا مسلک یہی ہے کہ وہ حرام ہے ٹھیک ہے لیکن اس پر اجماع کوئی نہیں ہے اجماع انہی چار چیزوں پہ ہے لہٰذا اگر کسی نے دیکھنا ہو میں صرف یہ بتا رہا ہوں ایک طالب علمانہ طور پہ کہ کسی نے دیکھنا ہو کہ کیا کیا چیزیں ہمارے علماء نے قدیم مشتحدین امام اوزائی ہیں سفیان سوری ہیں آتا ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں مشتحدین جن کی فقہ آگے نہیں چلی انہوں نے کیا کیا چیزیں حلال رکھی ہیں تو وہ جا کے پڑھ لے یہی آیت الجام لحکام القرآن امام قرطبی علیہ الرحمہ کی ٹھیک ہے جو تفسیر قرطبی ہے جس کا نام کیا ہے الجام لحکام القرآن اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی چیزیں یہ چینی کھاتے ہیں نا وہ سب کی سب کسی نہ کسی امام کے ہاں حلال ہے یا میں اب یہ باہر جا کے نا بتائیے گا ویسے <laughs> لوگ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ایسا ہی ہے اگر آپ کہیں کہ اگر میں نے اس آیت کی پوری تفسیر تفسیر قرطبی سے پڑھی ہے ابھی جیسے انہوں نے مینڈک کہا اس میں آپ کو پڑھ ملے گا مینڈک سانپ کے بارے میں زمین کے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں سب کے بارے میں کچھ فقہا کے اقبال ابتدائی دور کے ٹھیک ہے کہ جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس کو فلانے حلال کا ہے اس کو فلانے حلال لہذا علماء یہ کہتے ہیں اجماع تو انہی چیزوں پہ ہے سمجھا لیے جس کا بار بار قرآن مجید میں ذکر آتا ہے نا انما علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما المی لغیر اللہ به اجماع اسی چیزوں پر باقی پر جمہور اہل سنت ان احادیث کی روشنی میں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان چیزوں کی حرمت کے قائل ہیں جن ائمہ کے ہم پیروکار ہیں وہ قائل ہیں اگرچہ ان میں بھی کچھ جگہوں پہ امام شافی علیہ الرحمہ کے کچھ خاص فتح موجود ہیں تو لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت کی اہل سنت کی اکثریت اسی رائے پر ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اس کے سوا گدے حرام کیے ہیں اس کے سوا کیڑے مکوڑے اس کے سوا جو ہے وہ سانپ اور فلاش اشیاء اور اسی طریقے پر آ, کیا بتایا یہ درندے چی بلی ہے چیتا ہے شیر ہے یہ سب کچھ حرام ہے لیکن یہ وہ مسائل نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ ایسے مجمع علیہ مسائل ہیں کہ جن کے انکار کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو بلکہ آپ کو قرون اولا میں ایسے فقہ جو صرف فقہ نہیں ہیں بلکہ مشتحدین ہیں ان کے اقبال ملیں گے کہ جو بتاتے ہیں کہ اس آیت میں کرا یہ جو احادیث ہیں کسی نے ان کو کراہت تنظیحی پر محمول کیا ہے بہت سے علماء ایسے کراہت تنظیحی کا مطلب کیا ہے کہ وہ نہ کھایا جائے تو اولا ہے لیکن کھا لیا جائے گا تو گناہ نہیں ہے کراہت کراہت تنظیحی اس کو کہتے ہیں تو یہ سارے اقوال آپ کو وہاں ملیں گے لیکن یہ ہماری بحث نہیں ہے ہماری بحث یہ ہے کہ پھر حسر سے کیسے نکلا جائے اگر ہم نے باقی چیزوں کو حرام کرنا ہے تو یہاں حسر ہے بات سے ہاں اس میں علماء نے دو طریقے اختیار کیے اس حسر سے نکلنے کے لیے کیونکہ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں لہٰذا میں یہی کہہ رہا ہوں علماء ہم جو کہتے ہیں نا بھائی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے اقرب تک جو بچھو ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو تفصیل قرطبے میں ملے گا اس کو کس کس نے حلال کیا اقرب اقرب کیا ہوتا ہے بچھو جی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ غامدی صاحب کا جو اصول فطرت ہے نا وہ فضول ہے اصل چیز فطرت نہیں ہوتی حکم شرعی ہوتا ہے فطرت سے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم نے بچپن سے کبھی سانپ نہیں کھایا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں الٹی آ جائے گی سانپ کھانے سے تو ہم کہیں گے فطرت ابا کرتی ہے فطرت کوئی ابا نہیں کر رہی آپ کی بچپن سے پرورش ایسی ہوئی ہے کہ آپ سانپ نہیں کھاتے آپ بچھو نہیں کھاتے کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے تو فطرت ابا کرنا شروع ہو گئی بچپن سے کھلا رہے ہوتے تو ہماری فطرت جو ہے وہ ہو سکتا ہے بھیڑ بکری سے ابا کر رہی ہوتی جیسے جین مت والوں کی فطرت جو ہے وہ بھیڑ بکری سے ابا کرتی ہے تو فطرت کوئی دلیل نہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہیں چیتا حرام ہے یا جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ کیڑے مکوڑے حرام ہیں امام مالک علیہ الرحمٰ کا فتویٰ دیکھا اسی تفسیر قرطبی میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کھجور وغیرہ کے اندر کیڑے مکوڑے اور یہ جو سونیاں ہوتی ہیں سب جائز ان کو کھانے میں کوئی حرج نہیں صحیح بتا <laughs> میں تفسیر قرطبی میں یہ پہ لیکن وہ تو انجانے میں کھاتے ہیں <laughs> امدن تو نہیں کھاتے لیکن بہرحال تو اسی طرح اور بھی دودھا اس کو دودھا کہتے ہیں نا یہ جو کہ کیڑا ہوتا ہے اندر تو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ اصلا آپ نے حلت و حرمت کے لیے اللہ کا حکم تلاش کرنا ہوتا ہے ہر رما جہاں اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہو جائے گا باقی فطرت کوئی دلیل نہیں ہے اللہ فطرت ماخذ احکام شریعہ نہیں ہے فطرت طے ہوتی ہے شریعت سے یعنی علماء کیا کہتے ہیں شریعت فطرت سے طے نہیں ہوتی بلکہ برعکس قول کیا ہے فطرت شریعت سے طے ہوتی ہے جس کو شریعت کہے گی حلال ہے آپ کی فطرت وہی ہے کہ یہ حلال ہے اور جس کو شریعت کہے گی حرام ہے آپ کی فطرت یہ ہے کہ وہ حرام ہے یہ نہیں کہ آپ کے فطرت ان احکام کا ماخذ ہے نہیں وہ تو اصل میں ان کا قاعدہ یہ کہ احادیث سے خبر واحد سے ایسا حکم جو مستقل بزاد ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا خبریں واحد حجت نہیں ہے کچھ سینیریوز میں کچھ تفصیل کے بیان میں حجت لے لیتے ہیں لیکن مستقل بذات حکم ثابت نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں اچھا ثابت نہیں ہوتا نا فطرت اللہ اللہ فطر اللہ سے علیہ وغیرہ وغیرہ جو بہت سی آیات آئی ہیں اسی طرح احادیث میں بھی کچھ کہ یہ چیز فطرت میں سے ہے فلاں شاہ فطرت اگر حدیث میں دھاڑی بڑھانا فطرت میں سے آیا لیکن وہ ان کے یہاں اور مسائل ہو گئے اس کی وجہ سے لیکن آپ نے کوئی حکم یعنی آپ نے کہہ دیا آپ نے اصول فکر بنانے نا آپ نے کہا سنت نہیں ہے ماخذ لیکن یہ چیزیں حلال بھی نہیں کرتی آپ نے <laughs> حلال تو نہیں کرنی کیڑے مکوڑے اور یہ شیر چیتا تو اب آپ نے ایک اصول طے کیا کہ وہ ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت پہ چھوڑ دی ہے کہ تم نہیں اگر تمہاری فطرت سلیمہ ہوگی تو تم ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوگی تو یہ ہے اصل میں تو میں بتا رہا تھا کہ اس کے حسر سے نکلنے کے لیے دو طریقے ہیں ایک علماء نے کہا دیکھو یہ آیت ہے مکی ٹھیک ہے تو اللہ اجید فیما یہ بڑی زبردست بات ہے لا اجیدو فیما او الی ماضی کا سیکھا فیما او الی ٹھیک ہے جو اب تک میرے اوپر وہی کی گئی ہے اس میں میں نہیں پاتا ان چیزوں کے سوا کچھ حرام کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر ہے فلاں سے اللہ نے کہ نبی نے منع کیا یہ سب مدینہ کی حرمت ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو بڑا سمپل سی بات ہے قل لا اجیدو فی ما اوحیا اوحا سے مجھول ماضی کا کیا بنے گا اوحیا الی یہ نہیں کہا جا رہا فیما یوحا یا جی، یا جس میں استمرار کی بات آئے بلکہ ماضی کا سیرا ہے ابھی تک جتنی چیزیں مجھ پر سوری ابھی تک جتنی وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں میں ان چیزوں کے سوا کوئی حرام کھانے والے پر نہیں پاتا اس کی کوئی اور مثال ہے نہیں نہیں نہیں نہیں ماضی کے سیرے سے مراد آپ کہیں ابھی تک کی وہی یہ تو ماضی کے سیرے کا معنی ہی ہے یعنی مراد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی ماضی کا سیرہ کیا ہے ماضی کا سیرہ یہ ہے کہ حال تک بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی مراد لے رہے ہیں بلکہ تو ماضی کے سیرے کی اپنی دلالت ہی یہی ہوتی ہے لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے اوپر جو سے مراد پورا قرآن ہے یا پورا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ جیسے ماضی کی وہی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے یہ پہلے ہم نے تمہیں بتا دیا تھا یا مثال کے طور پہ اشارہ ہوتا ہے مستقبل میں چیز حرام ہوگی ابھی نہیں کی مثال کے طور پہ کہا صورت النحل میں کہ شراب کے بارے میں کیا کہا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ٹھیک ہے کہ نہیں تو اب یہ بالکل اس کو یہاں حرام کوئی نہیں کیا اور کہہ دیا کہ تم بناتے اور اللہ اپنی نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے یعنی قرآن مجید میں سکر کو ایز اے نعمت ہے صورت نحل ہے نا تو تم اس میں لیکن اشارہ تھا ویسے رزق حسنا اور سکر لیکن قطعی اشارہ بالکل نہیں ہے اچھا اس میں بتا دیا حلال ہے واضح حلال ہے ابھی تک جو اللہ تعالیٰ نعمت بیان فرما رہے ہیں آگے چل کے حرام کر دی گئی بات واضح کہ نہیں تو اس طریقے پر تو ہے کہ کسی شے کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں حرام ہوگی تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل اس طرح کی کوئی آیت ملے جس میں اوہیا سے ابھی تک کا مراد ہو کیونکہ یہ آیت اپنے طور پہ ایک منفرد آیت ہے خلا عدید فیمہ اوہیا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اصل میں یعنی امام شافی کی رائے آئے گی نا تب زیادہ بات بہتر ہو جائے گی لیکن یہ بات درست ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم نے کہا فلاں فلاں فلاں فلاں شہ حرام ہے پیچھے کس کا بیان آ رہا ہے ان کی چیزوں کی حرمت کا تو کہہ رہے میں میرے اوپر تو جو وہی کی گئی ہے اس میں میں یہ چیزیں حرام نہیں پاتا اس میں تو بس یہ چار چیزیں اچھا امام شافی علیہ رحما یہاں کیا فرماتے ہیں یہ دوسری رائے حسر سے نکلنے کی یہ اگر حسر کہتے ہیں اگر حسر واقع ہو رہا ہو سبب پر تو وہ اپنے سبب کے اندر محسور ہوتا ہے بس جس کو حسر اضافی کہتے ہیں حسر حقیقی نہیں ہے کیا مطلب یعنی میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ کہیں کوئی دسترخوان بچھائیں اور آپ کہیں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں شہ حاضر ہے ٹھیک ہے بات بات ہے کہ نہیں یا آپ دسترخوان بچھائیں اور یا دسترخوان نہ بچھائیں کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ کہیں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں شہ حرام ہے دس چیزوں کا آپ نے نام لیا اور پھر میں کہوں کہ میں تو حرام نہیں پاتا مگر ان چار چیزوں کو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے میں تو حرام نہیں پاتا مگر ان یہ حسر ہے نا میں تو حرام نہیں پاتا مگر لیکن اس سے پہلے میرے اس قول کا ایک سبب ہے وہ سبب کیا ہے آپ نے دس چیزیں حرام بیان کی ہیں بات بات ہو رہی ہے کہ نہیں تو میں نے کہا میں تو حرام نہیں پاتا مگر چار کو تو اب میرا یہ حسر آپ کے سبب پر وارد ہوگا وہ سبب کیا ہے ان دس چیز چیزوں میں سے سوائے ان چار کے میں حرام نہیں پاتا یہ امام شافی علیہ الرحمٰ کی رائے ہے کیا مطلب انہوں نے کہا ہے بحیرہ حرام ہے صاحبہ وسیلہ فلانا انہوں نے کہا بھائی جو اس کے پیٹ میں وہ حرام ہے کچھ اس کے اوپر سواری نہیں ہو سکتی اس کا گوشت نہیں کھا سکتا اس کا ہی نہیں کر یہ سب انعام کی بات ہو رہی تھی نا کس کی چیتوں کی بات ہو رہی تھی کس کی بات ہو رہی تھی گھوڑوں کی بات نہیں ہو رہی تھی انعام کی بات ہو رہی تھی بات واضح ہے کہ نہیں تو کہا کہ جتنی چیزیں تم ذکر کرتے ہو میں تو ان میں سے حرام ہونے کے لیے بس یہ چار شرائط پاتا ہوں رہی ہے کہ نہیں تو گویا سب یہ حسر واقع ہو رہا ہے لیکن حسر کس پہ واقع ہو رہا ہے پیچھے ایک مذکور سبب پہ تو حسر اسی سبب کے اعتبار سے ہوگا مطلق حسر نہیں ہے اور یہ بات بڑی قبی بات ہے یعنی یہ اسلوب بالکل ہو سکتا ہے بلاغت میں کہ آپ پندرہ بیس چیزیں کہیں اور میں کہوں کہ نہیں سوائے چار کے کچھ بھی نہیں ہے تو سوائے چار سے مطلب پوری دنیا میں نہیں ہے یعنی آپ یوں کہیں آپ کہیں پندرہ طالب علموں کے یا علماء کے نام لیں کہ فلاں عالم ہے فلاں عالم ہے فلاں عالم ہے دس عالم آپ نے کہا آپ کہیں میں تو سوائے چار کے کسی کو عالم نہیں مانتا میں تو سوائے چار کے کسی کو عالم نہیں مانتا تو اس کا کیا مطلب ہوگا جو آپ نے دس عالم بتائے ہیں ان میں سے سوائے چار کے میں کسی کو نہیں مانتا میں پوری دنیا کے علماء کی بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے دس علماء کے میرے سامنے نام لیے ہیں تو اب میرا جو حسر ہے کہ میں نہیں مانتا سوائے ان کے یہ حسر آپ کے کلام کے ساتھ متعلق ہوگا اور اس اعتبار سے یہ حسر کیا ہو جائے گا حسر اضافی حسر حقیقی نہیں ہے حسر حقیقی وہ ہے جو سب کو شامل ہو یہ بھی بتایا گیا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے امام شاہ بھی اور پہلی رائے کیا تھی امام قرطبی نے کہا کہ وہ بھی بڑی درست ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس بتا ہی رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مستقبل میں میرے اوپر چیزیں حرام نہیں ہوں گی وہ تو ابھی تو اللہ نے تشریعات حلت و حرمت کی کم نادل فرمائی ہے مکہ میں کہاں نادل ہو رہی ہے تو میں بتا تم جو چیزیں کر رہے ہو بس اس میں سے یہ حرام میں پا رہا ہوں اور ابھی تک میں اس کو حرام پاتا ہوں یہ ابھی تک کا مفہوم لیا جا سکتا ہے وحیا کی وجہ سے تو یہ اس حسر سے جو ہے وہ نکلنے کا طریقہ

نہیں نہیں اصل میں دیکھیں اس کے سوا جو باقی کچھ ہے نا گدھا گھوڑا اس طرح کی چیزیں وہ اصلاً ابھی مسکوت انہو ہے یعنی اس حصر میں ان کی بات نہیں ہو رہی ابھی بات کس کی ہو رہی ہے جو مذکور ہے ان کی یعنی وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں حرام بھی وہ کسی اور دلیل سے پتہ چلے گا وہ مسکوت انہو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس لیے اس میں ایک تیسری رائے بھی ہے جو میں نے آپ کو نہیں بیان کی وہ یہ ہے جیسے الرحمٰن ابن الجوزی نے بھی کی آئے تھے ہی منسوخ یعنی ایک سمپل سا طریقہ نکلنے کا کیا ہے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کیوں منسوخ ہو گئی ہے اس میں صرف چار چیزوں کی حرمت کا بیان چاہے اچھا، کس نے منسوخ کیا ہے جن کے ہاں سنت جو ہے وہ قرآن مجید کو نسخ کر سکتی ہے انہوں نے کہا سنت نے منسوخ کر دیا ہے شاید بڑا سمپل سا حال ہے لیکن احناف تو نہیں مانیں گے اس کو اس طریقے پر سنت تو نہیں ان کے ہاں خبر بات تو نہیں منسوخ کر سکتی بعض نے کہا کہ اس کا حسر تو منسوخ ہو چکا ہے نا وہ کیسے انہوں نے کہا قرآن نے اس کا حسر منسوخ کر دیا ہے قرآن نے آگے چل کے مثلا شراب جو پینے والی شے ہے مدینہ میں جا کے اس کی حرمت بیان کر دی کہ نہیں تو یہاں تو بات ہو رہی ہے توئمن یا تو سمجھ آ رہی ہے قرآن نے اس کا حسر منسوخ کر دیا تو یہ عید منسوخ ہو گئی منسوخ سے مراد یہ نہیں کہ یہ چیزیں حلال ہو گئی منسوخ کا مطلب ہے اس عائد کا حسر منسوخ ہو گیا یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی بیان کیا گیا اس لیے یہاں یہ دیکھیں یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے کہ منسوخ اختلاف علماء الناسخ والمنسوخ فی هذه على قولین احدهما انها محکمہ والثانی انها منسوخ سمجھا رہی کہ دو قول ہیں قول ہیں علماء ناسخ و منسوخ کے کچھ کہتے ہیں محکم آیت ہے کچھ نے کہا محکم ہی نہیں یہ منسوخ ہو گئی لیکن آپ کی بات مجھے نہیں سمجھ آئی تھی ویسے <laughs> خلاصہ یہ تو میں نے اپنی طرف سے باتیں کر دی ہیں لیکن آپ کا جو سوال تھا مجھے نہیں سمجھ آیا تھا جی جی یعنی امام شافی یعنی کا باقی اما سے اختلاف اختلاف تنوع نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا سمبل سا جواب ہے ضروری تو نہیں اختلاف تنوع ہو اختلاف تضاد ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو تضاد ابھی نظر نہیں آ رہا کہیں یعنی یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں دیکھے فقہا میں جو اختلاف حلت و حرمت کا ہوتا ہے وہ تنوع ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے تضاد ہوتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اسی طرح ناسخ و منسوخ کا جو اختلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا امام شافی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف اختلاف تنوع ہے اختلاف تنوع اس وقت ہوتا ہے جب ایک کہتا ہے کہ اچھا ہے کر لو دوسرا کہتا ہے نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اچھا کوئی نہیں ہے کر لو سمجھے کرنا جائز نہیں ہے ان کہا کیوں جائز نہیں ہے منسوخ ہو گئے سمجھا رہی جی؟ تو اختلاف تنوع نہیں ہے اختلاف ہے بڑا سخت اختلاف ہے وہ کیا ہے اختلاف ہے کتنی جگہ آپ پڑھتے ہیں فقہ میں تو وہ جو امام ابن تیمیہ بتا رہے تھے نا امام ابن تیمیہ وہ اصلا تفسیری اقبال کے بارے میں بتا رہے ہیں وہاں اکثر اختلاف تنوع ہوتا ہے جہاں تک حلت و حرمت کے فقی احکام ہیں اس میں تو کثرت سے اختلاف تداد ہوتا ہے بس اس کو نہ سمجھیے گا کہ وہ ہر جگہ اختلاف تنوع تنوع ہے لیکن پھر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ اختلاف سے اختلاف تضاد کیسے ہیں وہ سمجھائیں نہیں نہیں تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا نا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو غلط سمجھ آئے میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آیا مطلب جو باقی چیزیں ہیں ابھی ان کا بیان نہیں ہے ہاں دیکھیں تو اختلاف کیا ہوا امام شافی بھی کہہ رہے ہیں باقی چیزیں مسکوت انہو ہیں وہ کسی اور دلیل سے پتہ چلیں گی ٹھیک ہے باقی امہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ کسی اور دلیل سے پتہ چلیں گی یعنی باقی امہ نے کہا کہ اس میں ابھی تک کی حرمت کا بیان ہے تب بھی بات بن جاتی ہے باقی چیزوں کی حرمت کب پتہ چلے گی احادیث سے یعنی امام شافی بھی ان چیزوں کی حرمت کے قائل ہیں جن چیزوں کے باقی امہ قائل ہیں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ بس اس آیت کو ایک خاص حیثیت میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرے فقہ جو ہیں وہ اس آیت کو ایک کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اختلاف تعداد تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس تفسیر کے نتیجے میں امام شافی ایک چیز کو حلال کرتے دوسرے فقہ اس شے کو کیا کرتے حرام کرتے تو ابھی تو وہ جو بعد میں چیزیں حرام ہونی ہیں وہ امام شافی کے ہاں بھی حرام ہے باقیوں کے ہاں بھی حرام ہے تو اس لحاظ سے واللہ عالم ہو سکتا ہے ویسے کہ اختلاف تضاد ہو کچھ ہاں غاندھی صاحب کا مسئلہ تو اور ہے باقی اگر بالفر اختلاف تضاد بھی ہو تو فقی احکام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو وسعت اور رحمت کی علامت ہے لہٰذا ہمارے فقہ میں جو اتنے اختلافات ہیں وہ اختلاف تضادی ہوتے ہیں اکثر جگہوں پہ اور کچھ اختلاف تنوع بھی ہوتے ہیں کچھ اولا اور خلاف اولا کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے صحابہ میں بھی تھے یعنی صحابہ میں بھی یہ اختلافات موجود تھے اچھی بات کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اختلاف جان بوجھ کے پیدا کرنے چاہیے مطلب فطری ہے انسانی طبیعت سے پیدا ہوتے ہیں اشتہادی مسائل اچھا فمن اس ترہ کیا ہے وفتویلا کے بدن پہ یعنی جو مجبور ہو گیا یعنی کسی ضرر کی وجہ سے مجبور ہو گیا کیوں غادرہ مادہ ہے غیر باغن یہ کس کا حال ہے اس ترہ میں جو نائب فائل کی ضمیر ہوا مستطر ہے اس کا حال ہے ٹھیک ہے یعنی فما نے جو مجبور ہو گیا کس حالت میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دفعہ کہ جو جملہ حالیہ ہے وہ شرط کا بیان بھی یعنی ان دو شرطوں کے ساتھ عقل میتا اور یہ سارا کچھ جائز ہوگا حال کا مطلب شرط ہے غیر باغن نہ باغی ہو ٹھیک ہے نہ کیا باغی کا مطلب کیا ہے سرکشی کرنے والا ہو ولا عادن نہ حدود کراس کرنے والا ہو ملتے جلتے الفاظ ہیں ٹھیک ہے لیکن علماء نے فرق کیا کیا ان دونوں میں کہتے ہیں غیر باغین کا مطلب ہے غیر طالب للذتی مثلا مثال کے طور پہ شراب حرام ہے وہ کہتے چلو اب موقع ملا ہے مجبوری میں شراب پینے کے لیے تو چلو اچھا اچھا موقع مل گیا شراب پیتے ہیں تو وہ طالب للذہ ہے تو غیر باغن کا مطلب ہے یعنی وہ کراہت کے ساتھ پیے طالب للذہ نہ ہو اور غیر عادن کا مطلب ہے مطلوبہ مقدار سے آگے نہ بڑھے کیونکہ ادا یا ادو کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا یعنی جتنے سے جان بچتی ہے اتنا ہی پیے گا جس پہ اس کو لگ جائے کہ جان بچ گئی ہے اب یہ نہیں کہ موقع ملا ہے تو پھر پورا گلاس ہی پی لیا جائے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یا مزے سے کھا لیا جائے کوئی حرام شہ جو ہے تو غیر باغن کا مطلب ہے غیر و طالب لذتی و غیر عادن ا غیر عادن مقدار ضرورہ مقدار ضرورت سے آگے نہ بڑھنا لا يتجاوز مقدار الضرورة غير ولا عادل فإن ربك غفور الرحیم یہ جواب شرط ہے یعنی شرط کیا تھی فما نصطور غیر عادل ٹھیک ہے فإن ربك غفور غفور بعد نے کہا یہ جواب شرط نہیں ہے یہ تو الگ سے جملہ ہے جواب شرط محذوف ہے وہ کیا ہوگا پھر فمن فما غیر باغ ولا عادل فيجوز له اكله تو اس کے لیے اس کا کھانا جائز ہے اور کیوں جائز ہے اس لیے کہ فعین رب کا غفور الرحیم صدق اللہ العظیم یا اللہ کچھ بھی نہیں استعمال کر سکتا اس کا اس کو کہا ہے نجر یعنی اس کا آئین ہی نجس ہے اس کا وجود نجس ہے پورے ایگزام اس کا صرف عقل نجس نہیں ہے اس کی دلیل بہت سی ہیں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جب حرمت خنزیر کا بیان آیا تو ساتھ اضافہ کیا فعم نہ ہو رجسن باقی میں تو نہیں کیا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اس کا کوئی خصوصی معاملہ ہے خنزیر کی حرمت کا یعنی عادل کس میں ہوتے ہیں بس یہ عدول نا الصحابة كلهم عدول في نقل الرواية عن رسول اللہ کہ جب تو ہم چھان پھٹک نہیں کرتے اور وہ مجھول بھی ہو صحابی تو ہم کہتے ہیں کہ جہالت جہالت الصحابی لا تحضر یعنی کہا جائے فلان روا ان فلان ان فلان ان صحابی جن اور جو کہہ رہا ہے نا ان صحابین وہ سچا ہے یا ہو سکتا ہے وہی اگر غلط ہو تو وہ جھوٹ بول رہا وہ تو اس کی تو تحقیق ہوگی لیکن جب اس نے کہہ دیا ان صحابن صحابین ولم یوسم هذا الصحابی اس کا نام نہیں لیا تو کہتے ہیں جہالت الصحابی لا تفر صحابی کی جہالت نقصان نہیں پہنچاتی تو اس میں جو یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے خاص طور پہلے تشیع کی طرف سے کہ صحابہ میں جو ہے یعنی جو لیگلی تو صحابی تھے لیکن منافقین تھے اور لیگلی مسلمان تھے تو وہ لوگ بھی تو مطلب صحابی کا فیلڈ بناتے ہیں تو وہ مزے حدیث اگر کرے یا ان نے کی ہے یا نہیں کی مطلب اس چیز کو اس چیز کا جواب ہے اچھا پہلی بات تو اس میں سے یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کثرت سے منافقین ہیں آراب میں کیا فرمایا وہ آراب کے بارے میں کیا ہاں ومن من حولکم من العراب منافقون ٹھیک ہے ومن حول کیا ہے اہل المدینہ زیادہ کثرت تھی آراب کی ٹھیک ہے یعنی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس میں سے آپ کو کتنے صحابیوں کا ڈیٹا پتہ ہے الاصابہ فی معرفت صحابہ اور اسی طریقے پر ابن حجر میکسیمم جو بتائے ہیں نا صحابہ جن کے حالات بتائے ہیں کچھ نام اور پتہ بتا وہ دس یا بارہ ہزار پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی یعنی جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہیں ان میں تو پتہ نہیں کتنے منافق بھی ہوں گے اس میں کتنے مرتد بھی ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان سے روایت مر بھی کوئی نہیں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور اتنی کثرت میں ان کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے جن کے بایو ڈیٹا موجود ہے وہی دس بارہ ہزار ہے اچھا روایت بھی روایت تو ان سے بھی بہت کم سے ہے روایت تو چار پانچ سو صحابہ سے ہیں یعنی روایات تو اور کم ہوتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو جن سے روایات مروی ہیں یعنی اغلباً نوے بلکہ سو فیصد کے قریب دو چار فیصد کم کر لیں وہ سارے صحابہ وہ ہیں جن کے حالات بتا رہے ہیں جن کے آپ پڑھیں گے نا فلان اسلم و حسن اسلام یعنی نفاق کی کچھ علامات ہوتی ہیں سمجھا رہی ہے وہ لوگوں پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں وہی نا حسنا اسلام وہ جب صحابہ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اور صحابہ اس پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں تو صحابہ اس طریقے پر جس کے بارے میں شک ہو گئی یہ منافق ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے بات تو لہٰذا جو روایات چار پانچ سو صحابہ سے مروی ہیں وہ سب نون ہے چند روایات ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت چند اس کے بارے میں کلام ہو سکتا ہے لیکن بہت کم ہے وہ اور اگر وہ کوئی تابی روایت کر رہا ہے جو اپنی ثقافت میں اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے تو وہ جس صحابی سے کرے گا وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صحابی صاحب علم یا ایمان والا نہ ہو پتہ چلے گا نا تو لہذا جن سے مربی ہے اور کلہم کلحم عدول وہ وہ اصلاً وہ صحابہ ہیں کہ جن کی صحبت ثابت ہے اور جن کے ایمان پر ان کے زمانے والوں کی گواہیاں ہیں اور ان کے شاگردوں کی گواہیاں اور انہی سے روایات نقل ہوئی ہیں اور وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں ہیں وہ چند سو ہیں بات بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس طریقے پر کہا مطلب ہاں اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ لا یرتکبون الماسیہ یرتکبون الماسیہ آ بھی سکتا ہے بالفرض اگر کوئی کہہ کہ عدول کا مطلب ہے عادل ہے تو ہم عادل کی تعریف پڑھتے ہیں اللہ لا یرتکب الماسیہ الکبیرہ لیکن ہم صحابہ کی تعریف میں عدول کا مطلب یہ بھی نہیں کہتے ہیں قد یقون مرتقبن للکبیرتی ایزا ولكنه لا يقدر ان يكذب على رسول الله سمجھا لیے کہ نہیں کذب جیسے ہم کتنے گناہ کریں گے لیکن اگر ہمیں کہا جائے گا اللہ کے نبی جھوٹ بات تو ہم کھڑے ہو جائیں گے ہاں، وہی نا تو یہ ہے شیعوں کا اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے نیریٹو ان کا برحق ہے ان کے اس میں برحق کیسے وہ اصل میں جن صحابہ کو فارغ قرار دینا چاہ رہے ہیں وہیں سارے کبار صحابہ ہاں، یہ مسئلہ مسئلہ اصل یہ لہذا جن جن سے روایات مروی ہیں ان میں سے وہ دس پندرہ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہے لہذا کہتے ہیں منافع ہزار تو ان کا تو حالات خراب ہے نا تو لہذا یعنی اگر ان کی بات درست بھی ہو تو وہ چند ایسے مجہول صحابہ کے متعلق ہوگی جن کو ہم نہیں جانتے وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں عمر عثمان ابو بکر ابو ہوریرا عبداللہ ابن عمر فلاں فلاں یہ سب عائشہ سعید سے کتنی روایت یہ سب ایسے یعنی یا یا فاصل و فاجر ہیں اگر بہت ہی انہوں نے نرم ہاتھ رکھا یا پھر کافر ہو جائیں گے صحت کی آوازیں